يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وهو الأمر منكم فإن تنازعتم في شر فردوه الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وحسن تأويلا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا رفعت فقعد على فقدك الأسرى او قال صلی اللہ علیہ وسلم و سلم مناظرین لگاتار چھ ہفتوں سے آپ کے سامنے اللہ اللہ کے رسول صلی علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ احادیث کی روشنی میں بیان کیا جا رہا ہے ہماری گفتگو سجدے تک پہنچی تھی کہ انسان کو کس طریقے سے سجدہ کرنا چاہیے اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ سردے میں جانے کے لیے سب سے پہلے انسان اپنے پہلے دونوں ہاتھوں کو رکھے پھر دونوں گھٹنوں کو رکھے اور اپنے دونوں پاؤں کے پنجوں کو کھڑا کر لے اور دونوں پاؤں کی ہڑیاں اس کی ملی ہونی چاہیے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھے کے پاس یا چہرے کے پاس رکھے اور اپنی ناک اور پیشانی کو بھی زمین پر ٹکا کر کے رکھے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے پیٹ سے ران سے بغل اور بازو سے دور کر کے رکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو پیٹ سے اتنا دور رکھتے تھے کہ بکری کا بچہ درمیان میں سے گزر سکتا تھا بہت سارے لوگ اپنے ہاتھ کو پیٹ سے ملا کر کے رکھ لیتے ہیں یا ران سے ملا کر رکھ لیتے ہیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے خاص طور سے ہمارے یہاں کی خواتین اسی طریقے سے نپٹ کرتی اور چمڑ کر کے سجدہ کرتی ہیں ان کا یہ طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ رکو اور سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے البتہ وہ آیتیں جو دعاؤں پر مشتمل ہیں بنا آتنا فکری ہنسنا یا اس طریقے سے بہت ساری آیتیں ہیں قرآن کریم کے اندر جو دعاؤں پر مشتمل ہے انسان ان آیتوں کو بطور دعا سجدے اور رکو کے اندر پڑھ سکتا ہے سجدہ آپ نے کر لیا سجدہ کرنے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھاتے تھے اور دائنے پاؤں کو کھڑا رکھتے اگلیاں آپ کی قبلہ رخ ہوتی اور بائیں پاؤں کے پنجوں کو زمین پر پھیلا کر کے اس پر اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے یعنی جب آپ سجدے سے اٹھاتے تو آپ کے بیٹھنے کا طریقہ افتراش ہوتا تھا اختراس کا مطلب یہ ہے کہ بائیں پاؤں کو زمین پر آپ بچھا دیں داہنے پاؤں کو کھڑا کر لیں اور بائیں پاؤں کے اوپر آپ بیٹھ جائیں اس کو اعتراض کہا جاتا ہے ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بھی اسی بات کا حکم دیا جو جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے ان سے جا سجد کا فمر کے لیے سجودی کا جب تم سجدہ کرو تو اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو اور اپنی پیشانی اور اپنی ناک کو زمین پر ٹکا کر کے سجدہ کرو فیضہ رفاتا اور جب تم سر اٹھاؤ فخر ادعلیٰ فخر دے کر اسرا اپنے بائیں کولے پر بائیں ران پر بیٹھ جاؤ یہ وہ داؤد کی روایت ہے ایسے عبداللہ بن مسور رضی عنہ فرماتے ہیں کہ بن سنت صلاح یہ نماز کی سنتوں میں سے ہے نماز کے طریقے میں سے ہے انتن سے الدم القدم الجمنا تم اپنے دائیں پاؤں کو پنجوں کو کھڑا کر لو وہ استقبال ہی بھی اصابی حل اور اپنے دائنے پاؤں کے جو پنجے ہوں ان انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھو بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے آپ پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف نہیں ہوتی ہیں سنت یہ ہے کہ آپ کی پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں اور جلوس اور بائیں پاؤں پر آپ بیٹھ جائیں یعنی بائیں پاؤں کو زمین بچھا کر کے اس پر بیٹھ جائیں یہ نشے کی روایت ہے کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہ بھی کرتے تھے اور اخوا کا مطلب یہ ہے کہ آپ دونوں پاؤں کے پنجوں کو کھڑا کر لیتے اور اس پر بیٹھ جاتے تھے یہ بھی آپ سے ثابت شدہ ہے کبھی کبھی آپ ایسا کرتے تھے اور یہ دو سجدوں کے درمیان بہت سارے لوگ تشود کے اندر کرتے رہے تشود میں آپ نہیں کرتے تھے ایسا دو سجدوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دونوں پاؤں کے قدموں کو کھڑا کر لیتے پنجوں کو اور اس پر بیٹھ جاتے تھے اس کو اقاع کہا جاتا ہے اقاع کی بہت ساری صورتیں ہیں ان تمام صورتوں میں سے صرف یہی ایک صورت جائز ہے باقی اور جو صورتیں ہیں جیسے یہ کہ انسان اپنے دونوں پاؤں کو کھڑا کر لے اور اپنی سورین کو زمین پر رکھ کر کے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو نیچے زمین پر رکھ کر کے ٹک لگا کر کے بیٹھے اس طریقے سے بیٹھنے سے نادبی نے نماز میں نما فرمایا ہے جس طریقے سے کتا وغیرہ شیر وغیرہ بیٹھتے ہیں اس طریقے سے مانوی نے منع فرمایا جانوروں کی مشابہت اختیار کرنے سے مانوی نے منع فرمایا اس لیے جب کرتے ہیں تو سجدہ کرنے اپنے ہاتھوں کو زمین پر نہیں بچھاتے ہیں ہمارے بھی نے اس سے منع فرمایا کیونکہ جب کتا بیٹھتا ہے یا شیر بیٹھتا ہے تو اپنے ہاتھ کو زمین پر بچھا لیتا ہے ہمیں اپنی ہاتھ کے کوہنی کو زمین سے اوپر رکھنا ہے کیونکہ زمین پر رکھنے سے جانور کی مشابت لازم آتی ہے اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بنا فرمایا تو اس عمل کو افتراش کہا جاتا ہے حضرت تاؤس ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد فرماتے ہیں کہ دونوں قدموں کے اوپر بیٹھنا یہ بھی نبی کی سنت ہے اسے مثبت روایت ہے یعنی کبھی کبھی ایسا انسان بھی کر سکتا ہے اگرچہ آپ اکثر ابتراض کیا کرتے تھے ایسے ابو رضی اللہ عنہ ابو الزبیر فرماتے ہیں یہ تابعی ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا یہ زارہ فارا سبین سجد اولا جب وہ اپنے سر کو پہلے سجدے سے اٹھاتے تھے یا پودو اعلیٰ اطراف اصاب اپنے دونوں پاؤں کی انگلیوں کے اوپر بیٹھ جاتے تھے یعنی انگلیاں ان کی زمین پر ہوتی تھی پاؤں کی اور کھڑا کر لیتے تھے اور اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے یقول ان سننا اور یہ کہتے تھے کہ یہ بھی نبی کی سنت ہے بھی نبی کا طریقہ ہے ایسے اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سدنوں کے درمیان بڑے اطمینان سے بیٹھتے تھے دونوں ہاتھوں کے پنجوں کو رانوں پر یا گھٹنوں پر رکھتے تھے اور ابو داود روایت ہے کانا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نماز میں سجدے کے بعد جب بیٹھتے تھے تو اطمینان کے ساتھ بیٹھتے تھے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی تھی بیٹھ جاتے تھے اطمینان کے ساتھ اطمینان کے ساتھ بیٹھتے تھے بڑے سکون کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسی صلاح جو نماز میں بھول گئے تھے یا جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تھے آپ نے ان کو اس کا حکم بھی دیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹھنا واجب اور ضروری ہے کبھی کبھی آپ کے بیٹھنا سجدے کے برابر ہوتا تھا اور کبھی ایسا لگتا تھا کہ لوگ سمجھتے کہ آپ بھول گئے ہیں یعنی آپ کا جو ہے سجدے کے برابر بیٹھتے تھے اور کبھی کبھی اتنی دیر کرتے تھے آپ بیٹھنے میں بیٹھے رہتے تھے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ آپ بھول گئے اس سے پہلے بھی میں ایک بات بتا چکا ہوں کہ آپ کی نماز میں چار چیزیں تقریباً برابر ہوتی تھی آپ کا رکو کرنا رکو کے بعد قیام سجدہ کرنا دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ چار چیزیں آپ کی کم برابر ہوا کرتی تھی تو دونوں سجدوں کے درمیان بھی آپ کافی دیر تک بیٹھے رہتے تھے کبھی کبھی نمازی یا مقتدی یا صحابہ یہ محسوس کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں حالانکہ بھولے نہیں ہوتے تھے اس کے اندر بیٹھ کر کے آپ دعائیں کیا کرتے تھے برا بن عادی فرماتے ہیں کان رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم یہ جعل ہو وہ قیام ہو باد رکو سجود ہو وہ جلسد قریب سوائے رسم کروائے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکو کو رکو کے بعد قیام کو قوما اور سجدے کو اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو برابر کرتے تھے آپ قریباً تقریباً یہ چاروں چیزیں آپ کی برابر ہوا کرتی تھی سے اور مسلم کے اور آپ اس کے اندر یہ دعا پڑھتے تھے اللہ اور اور باضاعتوں کے اندر رب فرلی رب رب کا آتا ہے اللہ فرلی فرلی ورحمنی وجبرنی و وحدینی وعافنی ورزقنی ابو حفی ترمیدی بن ماجہ ترمیٰ کروائے تھے اور کبھی کبھی آپ صرف رب فلی پڑھا کرتے تھے رب فلی رب فلی اسی کو دہراتے رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے تو مجھے معاف کر دے یہ پڑھا کرتے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے اللہ تعالیٰ سے مفرت کے لیے گناہ کا ہونا ضروری نہیں ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے گناہ کریں گے تبھی مفرت مانگیں گے نہیں ہمارے نبی صلی اللہ وسلم رب خلی رب فلی اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے مجھے معاف کر دے آپ تو معصوم ہیں آپ معصوم الخطا ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہ دعا کرتے تھے رب خلی رب فلی اللہ مففلی اورحم اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے تو مغفرت کے لیے گناہ کا ہونا ضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا اتنا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احسان کا شکر ہی ادا نہیں کر سکتے اتنے سارے احسان ہیں اتنا اللہ رب نے احسان ہمارے اوپر کر رکھا ہے اس لیے ہمیشہ انسان کو اپنے گناہوں کی مغفرت یا اللہ مخلی یہ کہہ کر انسان کو کہتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہماری مغفرت سلام یہاں پر کئی طرح کے لوگ ہیں کچھ تو ایسے لوگ ہیں جو الحمد للہ اس پر عمل کرتے ہیں سجدے سے اٹھتے ہیں ہیں ہیں بیٹھتے دعا بھی پڑھتے کچھ لوگ اٹھتے ہی نہیں صرف منڈی کو سر کو اٹھا لیں گے پھر سجدے کے اندر چلے جائیں گے نہیں بیٹھیں گے ایک دم غلط طریقہ ہی ہے ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ کافی دیر تک بیٹھتے تھے بیٹھنا ضروری ہے واجب ہے بیٹھنا کچھ لوگ بیٹھیں گے لیکن دعا نہیں پڑھیں گے یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے اللہ کے دعائیں ثابت ہیں کہ آپ پڑھتے تھے کافی دیر تک بیٹھتے تھے خاموش نہیں رہتے تھے کہ بیٹھ کے ہیں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کچھ نہیں پڑھ نہیں پڑھتے تھے آپ رب فلی رب الفلی پڑھا کرتے تھے یہ اللہ فلی ورحم جو دعا ہم نے پڑھی یہ آپ پڑھا کرتے تھے اس کے بعد اللہ اوپر کہہ کر کے آپ دوسرا سدا کرتے تھے اور کیسے کرتے سدا اس کا طریقہ پہلے سدے میں آپ کے سامنے آ چکا ہے دوسری رکعت کے لیے سر اٹھاتے ہی اللہ اکبر کہتے اور ایسا بھی کرتے کہ سر اٹھا لیتے اس کے بعد اللہ اکبر کہتے آپ نے مشی صلاح کو جو نماز کے اندر بھول گئے تھے آپ نے ان سے کیا فرمایا سمیر اپنے سر کو اٹھا لو پھر اللہ اکبر کہو مطلب یہ ہے کہ پہلے سر اٹھا لیں پھر اللہ اکبر کہیں یا اللہ اکبر کہتے ہوئے سر اٹھائیں دونوں طریقہ اللہ کے سر کی سننے سے ثابت ہے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے دونوں سجدوں کے درمیان جس طریقے سے آپ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے تراس اسی طریقے سے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے لیے آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے تھے اس کو جلسے استراحت کہا جاتا ہے استراحت یعنی راحت سے تھوڑی دیر آرام کرنا جلسے استراحت کہا جاتا ہے کیسے بیٹھتے تھے جیسے دو شبدوں کے درمیان آپ بیٹھتے تھے ایسے ہی دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت آپ جلسے استراحت کیا کرتے تھے جیسا کہ بخاری کے حدیث ہے مالک بن حویری سماتے ہیں کہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یوسلی نماز پڑھتے ہوئے کان فی ہی جب آپ کی نماز کی وطر وطر رکعت ہوتی رکعت ایک تین یعنی پہلی رکعت ہوتی ہے رکعت ہوتی لم یعنی حد آپ نہیں کھڑے ہوتے حد یستویہ دن یہاں تک کہ آپ برابر بیٹھ جاتے بخاری کی حدیث ہے کون فرماتے مالک بن مالک بن مالبنس کون ہیں یہ وہی صحابی ہیں جو چند لوگوں کے ساتھ ہمیں ہمارے نبی کے پاس آئے تھے کئی دنوں تک قیام کیا تھا اور ہمارے نبی نے ان کو دین کی تعلیم دی اور جب جانے لگے تو آپ نے کہا کہ جاؤ اپنے گھر والوں کو بھی اس طریقے سے تعلیم دینا جو تم نے ہم سے تعلیم لی ہے اور پھر نماز کے بارے میں ہمایا سن رمارا تمونی وسلی اس حدیث کے راوی یہی ہیں بن حویث رضی اللہ عنہ یہ حدیث بہت مشہور ہے سلو ر کمار تمونی تمنی وسلی جو نماز کے مسئلے میں اہمیت رکھتی ہے اور ایک قاعدہ اور ایک اصول اور ضابطے کی حیثیت رکھتی ہے آپ کے فرمان اس کے راوی کون ہیں یہی مالک بن رضی اللہ جو ہمارے نبی کے ساتھ کئی دنوں تک قیام کیا تھا انہوں نے چند لوگ ساتھ میں آئے تھے آپ کے تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کو میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ جب کھڑے ہوتے تھے وطر کی جو رکاتے نماز کی وطر کی رکاتی پہلی اور تیسری تو کھڑے ہونے سے پہلے آپ کیا کرتے تھے بیٹھ جایا کرتے تھے صحیح بخاری ہی کے اندر ہے کہ مالک بن حریث صلی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھ کر کے دکھایا تو تیسری رکعت اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت کیا کرتے تھے جل سے کیا کرتے تھے اس حدیث کے راوی ابو ایوب سختیانی ہیں یہ مشہور تعبیر بھرماتے ہیں کہ میں نے ابو قلابہ سے پوچھا کہ وہ کیسے نماز پڑھاتے تھے تو انہوں نے کہا کہ امر بن سلما ایک صحابی ہیں جو ان کے امام تھے اس مسجد کے اندر کہا یہ صحابی امر بن سلما یہ شیخ یہ جس طریقے سے نماز پڑھتا پڑھاتے ہیں وہ ایسے ہی مالک بن ہوئے نے نماز پڑھا کر کے دکھائی پھر انہوں نے بیان کیا بخاری کے اندر ہے وہ کان امر بن سلما امر بن سلما رضی اللہ جب وہ دوسرے سدے سے اٹھاتے بیٹھ جاتے وہ آتم اور زمین زمین پر پر ٹیک لگا کر کے پھر اس کے بعد کھڑے ہوتے پھر یعنی بیٹھتے تھے اس کو جلسے استراحت کہا جاتا ہے امام البانی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا کہ دس صحابہ نے نبی کی سنت کو بیان کیا ہے دس صحابہ نے بخاری کے اندر ہے ابو داؤ ترمیزی نسائی کے اندر ہے اور بہت ساری دیگر حدیث کتابوں کے اندر ہے تو دس صحابہ سے یہ عمل بیان ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ جلسے استراحت کیا کرتے تھے امام شافعی اور امام احمد بن حمبر رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کے قائل ہیں اور ایسا نہیں کہ بڑھاپے کے لیے سے آپ کرتے تھے یہ مالک بن الورش کب آئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ کے اندر آئے تو درمیانی وقت میں آئے تھے ایسا نہیں کہ ایک دم آخر نام آپ کے پاس آئے تھے اس وقت انہوں نے طریقہ بیان کیا ہے مطلب یہ کہ آپ کے بڑھاپے سے پہلے کا یہ عمل ہے ایسا نہیں کہ آپ بوڑھے ہو گئے تھے تو اٹھنے میں آپ کو تکلیف ہوتی تھی اس لیے بیٹھتے تھے لہذا نوجوانوں کو نہیں بیٹھنا چاہیے ایسا نہیں ہے مالک بن حبی صلی اللہ تعالیٰ نبی کی وفات کے بعد طریقہ بتا رہے ہیں امر بن سلمان نبی کی وفات کے بعد بتا رہے ہیں ابو حمید شاہدی نبی کی وفات کے بعد بتا رہے ہیں اگر یہ بڑھاپے کے جیسے ہوتا شاد کرام نہیں کرتے ایسا مطلب یہ کہ آپ کا عمل سب کے لیے امام شافی احمد بن حمبر رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسئلہ ہے اس کے اندر اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے مسیح صلاح کو حکم نہیں دیا تو ہمارے نبی نے مسیح صلاح کو ہر چیز کا حکم نہیں دیا کچھ باتیں ان کو بتائیں کچھ باتیں دیگر حدیثوں کے اندر موجود ہیں اور مسیح صلاح کو آپ نے جو باتیں بتائیں وہ ساری باتیں واجبات کے درجے کے اندر آتی ہیں اس لیے واجب نہیں ہے یہ لیکن یہ ہے کہ ہمارے نبی کا عمل ہے ہمارے نبی کی سنت ہے پھر آپ کیسے اڑتے تھے دونوں ہاتھ پر ٹیک لگاتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوتے تھے مالک بن حریش کی حدیث گزر چکی ہے اس سے پہلے کہ فاطم دل کہ جب آپ اٹھتے تھے تو زمین پر ٹیگ لگا کر کے اٹھتے تھے سجدے میں جانے کا طریقہ آپ کا کیا ہوتا تھا پہلے دونوں ہاتھوں کو رکھتے تھے پھر دونوں گھٹنوں کو لیکن جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے آپ تو پہلے اپنے دونوں گھٹنوں کو اٹھاتے تھے دونوں ہاتھوں کو بعد میں اٹھاتے تھے یہ آپ کا طریقہ ہوتا تھا بات سنا آگے نا سدے میں جانے لیے پہلے دونوں ہاتھوں کو پھر گھٹنوں کو اور سدے سے اٹھانے کے لیے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت پہلے آپ اپنے دونوں گھٹنوں کو اٹھاتے اور آپ کے دونوں پنجے زمین پر ہوا کرتے تھے ٹیک لگاتے تھے اس کے اوپر اس کے بعد آپ اٹھتے تھے اور جس طریقے سے عورت آٹا گوتتی ہے مٹھی بنا کر کے بھی آپ اٹھا کرتے تھے جیسا کہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تعلق سے حدیث بیان کی ہے اب پہلی رکعت کا طریقہ آپ کے سامنے آ گیا دوسری رکعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسی پڑھتے تھے جیسے پہلی رکعت پڑھا کرتے تھے فرق یہ ہے کہ آپ دعائیں شرح نہیں پڑھتے تھے کیونکہ دعائیں اتنا پہلی رکعت کے اندر ہے اس کے بعد میں اگر کوئی آدمی مصروف ہے اور وہ امام کے ساتھ دوسری رکعت کے اندر آتا تیسری رکعت میں اس کے لیے دعائیں سنا پڑھنا کی جگہ ختم ہو چکی ہے وہ دعائیں سنا نہیں پڑھے گا اللہ اکبر کہے گا اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر کے سجے کے اندر جائے گا رکو کے اندر جائے گا حالت میں امام ہوگا دعائیں اتنا کی جگہ پہلی رکعت ہے سورہ فاتحہ سے پہلے لہذا اگر کوئی آدمی پہلی رکعت کے اندر بھی آتا ہے اور امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے یا اس کے بعد کی آیت پڑھ سور پڑھ رہا ہے ایسے آدمی کے لیے سورے فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے آپ یہ کیا نام ہے نہیں دعائیں جائز نہیں ہے ایسے آدمی کے لیے دعائیں پڑھنا جائز نہیں ہے کیوں اس لیے کہ دعائیں سنا مصنوع ہے اور امام کی سننا اس کے لیے ضروری ہے صرف سور فاتحہ وہ پڑھے گا جیسا کہ اس سے پہلے حدیثیں آپ کے سامنے گزر چکی ہیں لیکن دعائیں سنا نہیں پڑھے گا وہ جو بات جو مصروف ہوگا جو امام کے ساتھ شروع سے نہیں ہے تو آپ کی دوسری رکعت بھی ویسی ہوتی تھی جیسے پہلی رکعت ہوتی تھی فرق یہ کہ پہلی رکعت کے اندر آپ دعائیں سنا پڑھتے تھے دوسری رکعت کے اندر دعائیں سنا نہیں ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنے سے اور بلّہ اور بسم اللہ پڑھتے تھے پہلے اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اب دو رکعتیں ہو گئی تو دو رکعتوں سے خارج ہو جانے کے بعد اگر تین رکعت والی نماز ہوتی یا چار رکعت والی نماز ہوتی تو پہلے تصور میں آپ تلاش کرتے تھے پہلے تصور میں یعنی جو دو تشود والی نماز ہے تو اس کے پہلے تصور میں افتراس ہے لیکن اگر ایسی نماز ہے جس میں ایک ہی تصور اس سلام پھیرنا ہے تو اس میں بھی آپ تغرب کیا کرتے جیسا کہ آگے مسئلہ آئے گا افتراس کا طریقہ آپ کے سامنے ہم نے بیان کر دیا کہ اپنے بائیں پاؤں کو زمین پر بچھاتے داہنے پاؤں کو کھڑا رکھتے اور بائیں پاؤں پر بیٹھ جاتے اسی کو افتراس کہا جاتا ہے اور آپ نے مسیح صلاح کا بھی اسی کا حکم دیا مت آفیدہ ضلطی صلاح جب نماز کے درمیان میں بیٹھو فتم اطمینان کے ساتھ بیٹھو وہ فخلی سرا اور اپنے بائیں پاؤں کو کیا کرو زمین پر بچھا دو سما تشاہد پھر تشہد پڑھو اتحیات پڑھو آپ نے باقاعدہ کو حکم دیا کہ بائیں پاؤں کو زمین پر بچھا دو پنجوں کو اس پر بیٹھ جاؤ اور اس کے بعد پھر کیا کرو تشہد پڑھو تو آپ نے باقاعدہ حکم دیا اسے معلوم ہوتا ہے کہ واجب ہے کرنا اسی صلاح ہو کو آپ نے جو بھی فرمایا ہے وہ تمام چیزیں علماء نے بیان کی کہ واجبات کے درجے کے اندر ہیں وہ ساری چیزیں واجبات کے دمر میں آتی ہیں تصور میں آپ کیسے بیٹھیں گے تراش کریں گے آپ کا ہاتھ کہاں ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائنا ہاتھ آپ آپ کے کبھی ران پر رکھتے تھے کبھی گھٹنوں پر رکھتے تھے دونوں طریقہ ہے گھٹنوں پر رکھتے تھے کبھی اور کبھی آپ ران پر رکھتے تھے اور دائنے ہاتھ میں آپ گرہ لگاتے تھے گرہ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ دہنے ہاتھ کا جو موٹا ہے اس سے یہ جو درمیان والی انگوٹھی انگلی ہے اس کو آپ اس طریقے سے پڑھتے تھے اور اپنے یہ شہادت کی جو انگلی ہے اس انگلی سے آپ اشارہ کرتے تھے دعا کرتے تھے اسے حرکت دیتے تھے تین چیزیں دعا کرنا حرکت دینا اشارہ کرنا کیا آپ اپنی انگلی کو تصور میں بیٹھنے سے لے کر کے جب تک تصور سے فارغ نہیں ہو جاتے یا کھڑے نہیں ہو جاتے یا سلام نہیں پھیرتے تھے اس وقت تک اپنی انگلی کو حرکت دیتے رہتے تھے اور اشارہ کرتے رہتے تھے دائنے ہاتھ بائیں ہاتھ کو کیا کرتے تھے بائیں ہاتھ کو یا تو بائیں گھٹنے پر رکھتے تھے یا بائیں رات پر رکھتے تھے اور پھیلا کر کے رکھتے تھے اس طریقے سے انگلی آپ کی ہوتی تھی آپ ان کو مٹھی نہیں باندھتے تھے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو مٹھی کس کو باندھتے تھے گرا کس میں لگاتے تھے دائنے ہاتھ کے اندر کہ دائنے ہاتھ کے انگوٹھے سے شہادت جو درمیان والی انگلی اس کو آپ پکڑ لیتے تھے ایسا اس کو ترپن کی گرہ لگانا کہا جاتا ہے وہ کہہ رہا سلاف وہ خمسی ترپن والی گرہ لگاتے تھے ترپن کی گرے کہا جاتا ہے یعنی پچاس گن لیا آپ نے یا اکیاون باون ترپن اس طریقے سے زمانے جاہلیت کے اندر یا عرب کے اندر یہ ایک طریقہ تھا اس طریقے سے لوگ گنا کرتے تھے تو اس کو ترپن کی گرہ لگانا کہا جاتا ہے تو آپ دائنے ہاتھ سے ترپن کی گرہ لگاتے تھے بائیں ہاتھ کو اپنے ران پر رکھتے تھے یا اپنے گھٹنوں پر رکھتے تھے اور اس طریقے سے انگلیوں کو پھیلا کر کے رکھتے تھے اور شہادت کی انگلی کو آپ حرکت دیا کرتے تھے اشارہ کرتے رہتے تھے اور یہ حرکت دینا متواتر حدیث ہے ابو حریرہ ابو احمد سعدی زبیر بن اوا بن جبل نمیر الخدائی انس مالک اقبا بن عامر عبد الرحمٰن بن امزا وائل بن حدور عبد الرحمٰن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ ہیں جن سے باقاعدہ یہ طریقہ حدیثوں کے اندر بیان ہوا ہے بخاری کے اندر مسلم کے اندر اور دیگر حدیث کتابوں کے اندر مثلا کہ احناب کے بہت مشہور امام اور محدث ہوئے ہیں امام اللہ علیہ خالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث امام تھے انہوں نے اس موضوع پر ایک بہت شاندار کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے تزئین لے تحسین الاشارہ کتاب کا نام رکھا کہ نماز کے اندر دائن ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کرنے کے تعلق سے اور ساری حدیثوں کو ذکر کیا ہے اور اس کی سنیت کو ثابت کیا ہے اور ان لوگوں پر رد کیا جو انگلی سے اشارہ نہیں کرتے ہیں ان پر رد کیا ہے کہا کہ ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے کہ سوائے اس کے کہ ہم اس پر عمل کریں کیونکہ نبی کا عمل ہے متواتر حدیثیں ہیں بہت ساری حدیثیں ہیں امام اللہ علیہ خیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے چند حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کر دوں میں نے پانچ چھ حدیثیں ذکر کی ہیں شاید وقت نہ کافی نہ ہو چند دو تین حدیثیں آپ سن لیجئے زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفی تشود جب وہ تشود کے اندر بیٹھتے تھے وضاحیہ اللہ المنا اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے بائیں ران پر دائیں ران پر داہنے ہاتھ کو دائیں ران پر رکھ لیتے تھے یہ تو اور بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھ لیتے تھے بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر میں نے دونوں طریقہ بتایا ران پر بھی رکھنا آپ کے لیے یہ بھی نبی کی سنت ہے اور بھٹو پر رکھنا بھی سنت تو حدیث آ آئے گی وہ اشار اب سبابا اور یہ شہاد کی انگلی سے آپ اشارہ کرتے تھے ولم علم بسرو تو ہو اور آپ کی نگاہ آپ کی انگلی کے اشارے سے تجاوز نہیں کرتی تھی شروع میں بات میں نے بیان کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کی آنکھیں کہاں ہوتی تھی نظر دو جگہ پر جب آپ قیام میں ہوتے تھے رکو میں ہوتے تھے رکو کے بعد کی حالت میں ہوتے تھے تو آپ کی آنکھیں سجدے گاہ پر ہوتی تھی نظر آپ کی سجدے گاہ پر اور جب آپ تشود کے اندر ہوتے تھے تو تشود میں آپ کی نگاہ شہادت کی انگلی پر ہوتی تھی سجدہ گاہ کو جہاں انسان سجدہ کرتا اس کو نہیں دیکھتے تھے آپ آپ کی نظر شہادت کی انگلی پر ہوا کرتی تھی جیسا کہ یہ روایت بیان کی زبیر رضی اللہ عنہ جو ہماری امت ہے انہوں نے اللہ کے رسول کا طریقہ بیان کیا ابن الزبیر ان کے جو بیٹے ہیں عبداللہ بن زبیر وہ فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ادا کرتے تھے دعا کرتے تھے اعلیٰ فخر المنا دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر اور بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھتے تھے وہ اشار اب شبابا اور اپنے سب بابا یہ ساتھ والی انگلی سے اشارہ کرتے تھے واضح بہا مہو الگ اور اپنے انگوٹھے کو درمیان والی انگلی پر رکھ دیتے تھے ایسا پکڑ لیتے رکھ دیتے تھے وہی کے مقبلوس رقبت ہی اور اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے گھٹنے کو پکڑ لیتے تھے جیسے انسان لکما بناتا نا لکما کیسے لکما بناتے ہیں اس طریقے سے لکما انسان بناتا تو ایسے آپ اپنے بائیں ہاتھ کو گھٹنے پر اس طریقے سے لقمے کے طریقے سے رکھ لیتے تھے پکڑ لیتے تھے یہ مسلم کی روایت ہے صحیح مسلم کی دوسری حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ کی کہ اللہ کے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ کے صلی علیہ وسلم جب آپ تشود کے اندر بیٹھتے السرا اللہ رقبت رقب دونوں حدیثوں کی جو میں نے ذکر اس میں ران کا ذکر ہے اور اس میں گھٹنے کا ذکر ہے کہ آپ گھٹنے پر بھی رکھتے تھے بائیں دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے پر بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر وہ اقدا صلاف خمسین اور ترپن کی گرہ لگاتے وہ اشارہ بشبابا بابا اور شہادت کے انگلی سے آپ کیا کرتے تھے اشارہ کیا کرتے تھے ایسے واحد رضی اللہ عنہ سے روایت تھے اور ابن نبی صحبہ نے بہت سارے صحابہ سے روایت کیا ہے وہ باقاعدہ اشارہ کیا کرتے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انگلی سے اشارہ کرنا کب سے کریں گے جب انسان تشود میں بیٹھے گا اس وقت سے لے کر کے جب تک تشود کے اندر ہے یا کھڑا ہو جائے یا سلام پھیل لے اس وقت تک انسان کو اپنی انگلی سے اشارہ کرنا ہے جیسا کہ امام الماعن رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر علماء نے جو حدیثیں بیان کی ہیں ان حدیثوں سے ہی بات ثابت ہوتی ہے بہت سارے لوگ تو اشارہ نہیں کرتے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اسد اللہ اللہ پر اشارہ کریں گے اس کے بعد رک جاتے ہیں ایسی کوئی حدیث نہیں آتی ہے کہ اسد اللہ الَََ اللہ ہی پر صرف اشارہ کرتے تھے یہ لوگ قیاس کرتے ہیں کہتے ہیں اس میں ہم گواہی دیتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اوپر ہے اگرچہ ان کا عقیدہ نہیں ہوتا کہ اللہ اوپر اللہ عرش پر ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں اس لیے وہاں پر یہ کہنا چاہیے کرنا چاہیے تو نماز کے اندر اور بھی دعائیں آتی ہیں لا اللہ وحدہ لا شریک نکل ہوا تو وہاں پر کیوں نہیں کرتے آپ ایسا کہنا غلط ہی ہے جب نبی کی سنت آ گئی نبی کا عمل آ گیا کہ آپ تصور میں جب تک رہتے تھے اس وقت تک آپ اشارہ کیا کرتے تھے تو وہاں پر انسان کا قیاس نہیں چلے گا قیاس وہاں چلتا جہاں نبی کی سنت نہ ہو نبی کا عمل نہ ہو اور یہ جو ہے متواتر حدیثیں ہیں کتنے صحابہ کا میں نام لیا ان سب نے بیان کیا کہ اللہ کے وسلم اس طریقے سے کیا کرتے تھے لہذا شروع ہی سے انسان کو تشود میں بیٹھتے ہی انسان کو کرنا ہے انگلی سے اشارہ کرنا ہے اس کے بعد کیا پڑھیں گے آپ اتحیات پڑھیں گے اتحیات اللہ وسلم علیہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیہ اللہ اللہ اللہ محمد عبد الرسد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اسی بات کا حکم دیا کہ جب انسان تشود میں تحیات پڑھے ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ادعات تم پھر کلے جب تم دو رکعت کے اندر بیٹھو فکول و تحیات تحیات پڑھو بولے حکم منت دعائیں جب ہو فلید اللہ اور جو دعائیں اس کو یاد ہوں پسند ہوں ان دعاؤں کو پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے پہلے تصور کے اندر کیا ہم درو شریف پڑھ سکتے ہیں ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں یہ بھی مصنوع ہے ہمارے بھی نے باقاعدہ حکم دیا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں اگر آپ درو شریف پڑھیں گے پہلے تصور کے اندر آپ کو سجیسو کرنا پڑے گا یہ بات بالکل غلط ہے میرے بھائی یہ جو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں آپ نے تصور کے اندر درو شریف پڑھنے کا حکم دیا کسی بھی حدیث میں نہیں فرمایا کہ پہلے تصور کے اندر شریف نہیں پڑھنا دوسرے پڑھنا حدیث کے الفاظ عام ہیں اور اس کی کوئی تخصیص نہیں کی گئی اس لیے امام بنمائی رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی اس سے پہلے امام القیم امام الباد رحمۃ اللہ علیہ سوال کیا گیا کہ آدمی پہلے تشود میں کیا درو شریف پڑھ سکتا ہے کہاں پڑھنا چاہیے اس کو سنت ہے یہ درو شریف پڑھنا کیونکہ نبی کی جو حدیثیں عام ہیں اس میں آپ نے خاص نہیں کیا کہ پہلے میں نہیں پڑھنا دوسرے میں پڑھنا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ آپ کی حدیثیں عام ہیں لہذا دوسری پہلا تشود یا دوسرا تشود ہو آدمی کو شریف پڑھنا اس کے لیے مسلم ہے لیکن اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور امام کھڑا ہو جا رہا ہے اور آپ کو موقع نہیں دے تو مت پڑھیے لیکن اگر آپ اکیلے ہیں یا آپ نماز پڑھا رہے ہیں مان لیجیے یہ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں آپ پہلے صورت کے اندر بھی درو شریف آپ کا پڑھنا مصنون عمل ہے افضل اور بہتر عمل ہے کیونکہ آپ کا حکم ہے اللہ رب العالمین کا حکم ہے اور حکم کی تخصیص نہیں کی گئی کہ پہلے تشود میں نہیں پڑھنا ہے دوسرے میں پڑھنا ہے ایسی کوئی حدیث کسی بھی حدیث کتاب کے اندر نہیں آتا وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ پہلا تشود مختصر ہونا چاہیے اس لیے نہیں پڑھتے ہیں لوگ مختصر پہلے سے تو ہونا چاہیے لیکن پہلے سے مختصر کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی درود شریف نہ پڑھے کیونکہ دوسرے انسان دعا بھی کرتا ہے اور اللہ کے سر کی اور بھی حدیثیں آتی ہیں کہ آپ باقاعدہ درود شریف پڑھا کرتے تھے بلکہ دعائیں بھی کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر لہذا یہ جگہ ہے دعا کرنے کی اس میں انسان اگر دعا بھی کرتا ہے اور اس طریقے سے درود شریف پڑھنا خاص طور سے اس کے لیے انتہائی مشہور عمل ہے جیسا کہ علماء نے اس کے تعلق سے بیان کیا ہے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تصور ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی صورت سکھاتے تھے اور ابن مسعود ہی ہے کہ اللہ کے نے فرمایا ادا صلاح جب تم میں سے کوئی تصور کے اندر بیٹھے یقل اللہ محمد ادر شریف پڑھے آپ نے نہیں کہا کہ پہلے تصور ادر شریف نہیں یہ دوسرے تصور میں بیٹھے گا تب دروش شریف پڑھے گا آپ نے کہا جب بھی کوئی تشود کے اندر بیٹھے درو شریف پڑھے اور ہمارے بھی باقاعدہ ثابت ہے کہ آپ شریف پڑھا کرتے تھے اس لیے دروش شریف پڑھنا بھی پہلے تشود کے اندر انسان کے لیے مصنون ہے لیکن اگر انسان اکیلے پڑھتا ہے تو یا امام اگر لمبا کرتا ہے تو پڑھے یا اس طریقے سے وہ خود نماز پڑھا رہا ہے لیکن اگر امام مختصر مان جلد کھڑا ہو گیا تو امام کی مطابق ضروری ہے اس لیے آپ صرف پڑھ کر کے کھڑے ہو جائیں اور اس کے تعلق سے پھر شریف آپ نہ پڑھیں اگر نمازی دو سے زیادہ رکعت پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے تو مذکورہ تصور پڑھنے کے بعد جس تصور کا ذکر ہوا اس کو پڑھنے کے بعد اللہ ابر کہتے ہوئے انسان اٹھے گا جیسے نماز مغرب کی نماز تین رکعت پڑھنا آپ کو یا ظہر کی نماز ہے عصر کی نماز عشاء کی نماز چار ہے نمازیں تو آپ کیا کریں گے اتحیات پڑھنے کے بعد اور درو شریف پڑھیں تو بہتر ہے اس کے بعد اللہ ابر کہہ کر کے آپ اٹھیں گے اور تیسری کات کے لیے بھی رفادین کریں گے بخاری کے حدیث سے تیسری کات کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ رفا کرتے تھے ابو حمید سعدی رضی اللہ علیہ کی حدیث اس سے پہلے بیان کر چکا ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل بیان کر چکے اور حدیث بیان کر چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت کے لیے بھی رفادین کیا کرتے تھے یہ بخاری کی حدیث ہے باقی رکاتے کیسے آپ ادا کریں گے ویسے ہی جیسے اس سے پہلے آپ کے سامنے تفصیل سے ذکر آ چکا ہے اور جب سلام پھیرنے والا تصود ہوگا سلام پھیرنے والا تصود اس میں تور کرنا انسان کے لیے مصنون ہے تورک کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر وہ تصود جس میں انسان کو سلام پھیرنا ہے چاہے دو رکعت پر سلام پھیرنا ہو چاہے تین رکعت پر پھیرنا ہو چاہے چار رکعت پر جس میں بھی سلام پھیرنا ہے اس میں انسان تورک کرے گا تور مطلب یہ ہے کہ انسان بائیں پاؤں کو اپنے داہنے پاؤں کے نیچے سے نکالے گا باہر اور اپنی سریل کو زمین پر رکھ کر کے بیٹھ جائے گا اس کو تورو کہا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں تورو کہتے ہیں دو سدوں کے درمیان اور پہلے تصور میں افتراش ہے کہ انسان اپنے بائیں پاؤں پر بیٹھے گا لیکن کے اندر انسان زمین پر بیٹھے گا بائیں پاؤں کو داہنے پاؤں سے نکال کر کے باہر کر دے گا میں جب پڑھاتا ہوں نماز یہاں پر جمعہ کی تو دیکھا ہوگا آپ لوگ ہمارے پیچھے رہتے تورک کرتا ہوں میں تور یعنی پاؤں کو دائیں پاؤں سے باہر نکالیے اور زمین پر آباد جائیے کیونکہ ہر وہ تصور جس میں سلام پھیرنا صحیح قول ہی ہے کہ اس کے اندر انسان کو تور کرنا ہے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے قول ہیں اور اس طریقے سے اور علماء کے اقوال ہیں تو اس میں انسان تور کرے گا اور سلام پھیرنے سے پہلے بہت ساری دعائیں ہمارے بھی سے آتی ہیں ان دعاؤں کو انسان کو پڑھنا ہے ان دعاؤں کو انسان کو پڑھنا چاہیے اللہ میں نے اعظبہ من عذاب جہنم امن عذاب القبر امن فطر المحی المات امن فطر المسیح الدجال اللہ میں ظلم تو رفسی ظلم اللہ کثیر فخرت من عندك ورحمنه انك انت الغفور الرحیم امام البائے رحمۃ اللہ نے دس دعائیں بیان کی ہیں دس دعائیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے سے پہلے دعائیں کرتے تھے بڑی لمبی لمبی دعائیں ہیں اللہ میں نے سلکم الخیر کلی آج رہی و آج رہی میں عالم تم عالم واعوذ بك من من الشر كله عاجله واجله ما ما ما علمت لم اعلم واسالك الخير سالك به عبدك ونبيك محمد واعوذ واعوذ بك بك من من من من الشر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد واسالك واسالك الجنه وما وما قرب قرب اليها اليها قول قول وعمل وعمل النار ان تجعل كل قضاء قضيته یہ بھی آپ پڑھتے تھے اللہ بے علم قدرت کا احینی کانت الحیات و خیر اللی و و ادا کانت الوفات خیر اللی اللہ عمین کو خشیت کا فلغیب و شہادہ و و کلبت الحق الغضب کا نعیم اللہ انفت و و و کا کا بادل برد بعد الموت اللہ النظر الى الى ملینہ ضلع خدا بہت سارے حدیث ہیں دعا ہے

تو اگر سلام پھیرنے والا سعود ہے تو اس میں اطیات درو شریف پڑھنے کے بعد جتنی دعائیں کر سکتے ہیں آپ دعا کریں رب عینی اللہ ذکر کا وہ شکر کا وہ حسن عبادت یہ دعا بھی سلام پھیرنے سے پہلے ہے سلام پھیرنے کے بعد نہیں ہے بہت سارے سلام پھیرنے کے بعد کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو نماز کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا تصور کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں لہذا تصور کے اندر انسان کتنی دعائیں ہمارے بھی نے پڑھی ساری دعائیں اگر یاد کر لیں الحمد للہ ساری دعائیں پڑھیں یا یعنی ان میں سے کچھ کچھ دعاؤں کو پڑھے تو انسان کو دعا کرنا تو سود کے اندر کثرت سے یہ مصنون عمل ہے کہ انسان دعا کرے اس طریقے سے میرے بھائیوں انسان کی نماز مکمل ہو جاتی ہے اس کے بعد دانت رباب سلام پھیلے السلام علیکم و اللہ اور پھر بائیں طرف السلام علیکم و اللہ اور جب آپ سلام پھیرتے تھے بخاری کے الفاظ ہیں کہ آپ کے داہنے جو رخسار ہے وہ رخسار داہنی بغل کے لوگ دیکھ لیا کرتے تھے اور جب بائیں طرف سلام پھیرتے تو بائیں طرف کے لوگ آپ کے بائیں اخسار کو دیکھ لیتے تھے یعنی خود چہرہ پھیرتے تھے کہ بائیں طرف دائیں طرف والے دائیں اکسار کو دیکھ لیتے تھے اور بائیں طرف والے بائیں اخسار کو دیکھ لیا کرتے تھے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسا سلام پھیریں گے کہ صرف سر تھوڑا سا حرکت دے دیں گے بس آپ صلی اللہ وسلم باقاعدہ سر کو کے گھماتے تھے کہ دائنے والے دائیں اخسان کو بائیں والے بائیں رخسار کو دیکھ لیں یہ بخاری حدیث حتیورہ بیاد حد ایمن دائنے رخسار کو دائنے والے لوگ دیکھ لیتے تھے بائیں طرف والے بائیں رخسار کو دیکھ لیا کرتے تھے اس طریقے سے آپ مختلفوں کی طرف جو ہے پھیر کر کے آپ سجا کیا کرتے تھے تو اس طریقے سے انسان کی نماز مکمل ہو جاتی ہے نماز مکمل ہو جانے کے بعد ایک بار اللہ اکبر کہیے اس کے بعد استغ اللہ استخ اللہ استخ اللہ اور اس کے بعد بہت ساری دعائیں ہیں جو سلام پھیرنے کے بعد کے جو مصنوع اذکار ہیں وہ ساری یہاں پہلے لگا ہوا تھا وہ سارے اذکار ہیں جو آپ سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے میرے بھائی یہاں پر جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا وہ ختم ہوتا ہے دو باتیں بیان کر کے اپنی بات ختم کر دوں پہلی بات یہ کہ طریقہ سب کے لیے مرد کے لیے عورت کے لیے نہیں اس طریقے کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے نہ مرد کی نہ عورت کی دوسری بات یہ ہے جو طریقہ ہم نے بیان کیا ہے اس میں ارکان بھی ہیں اس کے اندر واجبات بھی ہیں اس کے اندر مصنوع چیزیں بھی ہیں انسان کو اس بات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کہ ہم صرف واجبات کریں گے ارکان کریں گے مصرون نہیں کریں گے مصروف نہیں کریں گے تو ہماری نماز ہو جائے گی بھائی نبی کا طریقہ ہے نبی نے ہمیں یہ عمل دیا اللہ کا فرمان ہے وہ میں آتا تم رسول فخو جو رسول تمہیں دے لے لو رسول نے ہمیں یہ عمل دیا ہے لہذا رسول کے ہر عمل پر عمل کرنا چاہیے یہ نہیں کہ مصنون ہے نہیں کریں گے تو بھی عمل ہو جائے گا وہ تو الگ مسئلہ ہے ایک فقی قاعدہ ہوا ہے لیکن جذبہ نبی کی اتباع اور نبی سے محبت کا جذبہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے نبی نے جو بھی عمل کیا ہے ہمارے نبی جو بھی ثابت شدہ ہے اس پر انسان کو عمل کرنا چاہیے چاہے وہ رسول ہی کے درجے کے اندر لٹو رہا یہ سب سے بڑی سعادت کی بات ہوگی کہ آپ کی نماز ابھی کے طریقے کے مطابق ہو جائے گی اس سے بڑی سعادت کیا ملے گی آپ کو کہ آپ کی نماز ابھی کے طریقے کے مطابق ہو رہی ہے لہٰذا جو ہم نے بیان کیا ہے اس میں کوئی تفریق نہیں کی ہم نے تاکہ ہمیں اور آپ کے سامنے ہی پیغام ہمارا جائے کہ اسی طریقے سے ہم کو نماز پڑھنا چاہیے جس طریقے سے ہمارے نبی صبح اللہ وسلم نماز ہے اور ہمارے نبی کا تم مسلم اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے تم نے ہمارا نماز پڑھتی ہوئی دیکھا ہے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ الرامین ہماری نمازوں کو اخلاص پیدا کرے اللہ البان ہماری نمازوں کو نبی کی نماز کے طریقے کے مطابق بنائے اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو سب قبولیت بخشے اللہ الرامین ہمیں نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ کی سنتوں پر قائم اور دائم رکھے اور اللہ ابرامن ہمیں توحید پر قائم رکھے اللہ فتنے سے محفوظ رکھے ہمیں رب العالمین بارک اللہ علیہ فرقان ذکر حکیم جواد الکم بر الرحیم